بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سورة البقرة آية نمبر 11 و 12 منافقین کی صفات کا ذکر چل رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ منافقین وہ تیسرا گروہ ہے جو قرآن کریم کے بالمقابل تشکیل پاتا ہے اور قرآن کریم سے کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس میں اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق انسانوں کے طبقات بن جاتے ہیں ایک متقون ہے مؤمنون جو اس پر حق ہو ایمان لانے والے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کا سریح انکار کرنے والے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ یہ ہیں منافقین جو بظاہر تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر اور اس کے مختویات پر ایمان لے کر آئے لیکن حقیقت میں باطن میں انکار کرتے ہیں ان کے دل مصدق نہیں ہیں ان کے دل مؤمن نہیں ہیں ایمان کے کلمات صرف ان کی زبان تک محدود ہیں ان کا اثر ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے یہ خطرناک قوم ہے منافقین کا جو گروہ ہے یہ اسلام کے لیے سب سے خطرناک ترین گروہ ہے اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے بچنے کا خصوصاً حکم دیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمایا چنانچہ سورہ جمعہ کے اندر جیسا کہ آتا ہے فرمایا کہ ویدار رائی تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم فرمایا یہ حقیقی دشمن ہے ہم العدو عدو کے اوپر ال لگا ہوا ہے جو حسر کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ منافقین دشمن ہے حقیقتاً دشمن ہے اور ان سے بچو اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہیں اندر موجود ہیں اور جو داخل ہوتا ہے کسی جسم میں اس کو نکالنا اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے بسا اوقات اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جسم کو کاٹنا پڑ جاتا ہے جبکہ جو خارج ہوتا ہے انسان کے بدن کے وہ معلوم ہے اس سے نجات حاصل کرنا آسان ہے تو اس لیے ان کا شر بہت خطرناک ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں کفار کے بیان کو ان کی صفات کو دو آیات میں سمیٹ دیا ہے ان کی صفات کو ان کی سولہ صفات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جن کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دو مثالیں بھی ذکر فرمائی ہیں ان کے لیے ایک مثال مائی اور دوسری ناری یہ دو مثالیں اللہ رب العزت نے عطا فرما کر ان کے اوصاف کو کمال بلاغت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے تو آج جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے اس میں ان کے مزید ان کے مزید صفات کا ذکر ہے فرمایا و عقیل الحملہ لا و فی اور اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو زمین میں فساد مت کرو انما نحن مصلحون جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ان نما اس کے نہیں نحنو ہم مسلحون اصلاح ہی کرنے والے ہیں اور تو ہمارا کوئی فنکشن نہیں ہے ہمارے وجود کا یعنی ہمارا طرز عمل تو مسلح کا طرز عمل ہے ہم سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فساد مت کرو تو ان کی ان کے اس قول کے جواب میں اللہ رب العزت کا جو جواب آتا ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ شاء تفصیل سے ذکر ہو جائے گا مزید کہ ان کے فساد کی صورتحال اور کیفیت کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ اللہ فرماتے ہیں ان کے رب میں فرمایا کہ اللہ ان ہم ہم المفسدون اللہ سن لو خبردار رہو ان ہم ہم المفسدون بے شک یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے یہی مفسد ہیں ولا کلّہ یشورون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے فساد کیا چیز ہے اور اصلاح کیا ہے فساد کے بارے میں پہلے تو یہ جان لیجئے کہ بگاڑ اور خرابی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اور لغت عرب میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں لیکن فساد ایک ایسا لفظ ہے جو ایسے بگاڑ اور خرابی کو بیان کرتا ہے جو ظاہر ہوتی ہے جو نظر آ جاتی ہے نظام میں ایسا خلل جو معلوم ہو جاتا ہے اور ادنا شعور کے ساتھ اس کا احساس ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ عقل کے ساتھ بلکہ انسان کے جو حواس ہیں دیکھنا محسوس کرنا چکھنا سونگنا یہ تمام جو انسان کے حواس ہیں ان کے ذریعے بھی فساد کا احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ جو خراب ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کسی جگہ پر موجود ہیں اور آب و ہوا ایسی ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے میری صحت متاثر ہو رہی ہے اور اس میں ہوا میں صفا نہیں ہے ہوا میں جراثیم موجود ہیں تو آپ کو آپ کے حواس یہ بتا دیتے ہیں شعور شعور اس لیے فرمایا کہ کہ اللہ شعرون ان کے شعور کی حالت یہ ہے کہ ان کو فساد کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ فساد کہاں پر ہے اور ان کی سرکشی کا عالم یہ ہے کہ اپنے فساد کو اصلاح کہتے ہیں جو جہل مرکب ہے ایک تو یہ ہے کہ فساد کا علم نہ ہونا ایک جہل ہے اور دوسرا فساد کو اصلاح کہنا یہ اس سے بڑا جہل ہے تو جہل نالا جہل اور اس لیے فرمایا کہ ولا قلعہ یا شعرون یہ تو اتنی عمومی بات تھی کہ ادنا شعور کے ساتھ اس کا احساس ہو جاتا لیکن ان منافقین کے پاس شعور نام کی چیز ہی نہیں ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہیں کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں کرتے قالو ان نحن مسلح ہوں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں اصلاح کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں ہے فساد کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا عمومی معنی اور قرآن کریم میں اس کے بہت سے مستاقات ذکر ہوئی ہیں جنگ کو فساد کہا گیا ہے اوقد نار کل او قدل ہر الارض فساد جنگ فساد ہے قتل و غارت گری فساد ہے اسی طرح سے یہ زبان کے ساتھ فساد ہوتا ہے قول میں فساد جھوٹ بولنا فساد دھوکہ دینا ملما سازی کے ساتھ ایسا کلام کرنا کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھایا جائے یہ بہت بڑا فساد ہے اور دل اگر فاسد ہو جائے تو پھر اسا کے فسادات ظاہر ہوتے ہیں انسان کے عذاب اس کے بدن پر اور جیسا کہ میں عرض کیا تھا کل قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ فیقلو بہم مرض ان کے دل میں ہی تو فساد ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان فل جسد المزغ ادا صلحت صلاح الجسد کلو اگر وہ مزغ جو دل کا لوتھڑا ہے جسم میں اگر وہ فساد پذیر ہو جائے تو سارا جسم فساد پذیر ہو جاتا ہے ان کا فساد وہاں پر موجود ہے اس لیے یہ فساد ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ظاہر ہوا اذا قالوا انما مسلح مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں اور فرمایا کہ امین الدنيا سے میں على کا قول ہوں فی الحیات الخسام کہ ایسے لوگ بھی ہیں کچھ حقیر قسم کے کہ ان کا قول آپ کو دنیا کے معاملات میں دنیا میں بہت ہی اچھا لگے گا یعنی ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں بظاہر بڑی معقول معلوم ہوں گی یہ عجب کا قول ہو فی الحیات دنیا اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا ویوشد اللہ علامہ فی قل بھی وہ ہوا الد الخصام اور وہ اللہ کو اپنے دل کے حالات اور دل کے خیالات پر گواہ بھی مناتا ہے جبکہ ہے وہ بدترین جھگڑالو شخص اور فرمایا صاف فیح جب اسے موقع ملتا ہے زمین میں فساد کرتا ہے جب اس کے پاس اختیار آتا ہے یہ اہل ایمان کے مجلس سے پلٹ کر جاتا ہے تو یہی کام کرتا ہے فساد کرتا ہے لیوس ذافل عرض اور کیا کرتا ہے وہی و نکل حرفل واہب الفساد اور حرف کو تباہ کرتا ہے زراعت کو زراعت کو تباہ کرنا اور اسی طرح سے صنعت کو تباہ کرنا کسی بھی معاشرے میں اسلامی معاشرے میں اور اسلامی ممالک میں صنعت کو تباہ کرنا زراعت کو تباہ کرنا نسل کو تباہ کرنا یہ بدترین فساد ہے اس کو اللہ نے قرآن میں فساد کہا ہے نسل کیسے تباہ ہوتی ہے اولاد کو قتل کر کے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا ولادت کے بعد ہو کسی بھی ہیلے کے ذریعے بغیر کسی شری ضرورت کے اور اس قسم کے معاملات اختیار کرنا اور اسی طرح سے اولاد کیسے قتل ہوتی ہے نسل کیسے تباہ ہوتی ہے ان کو تعلیم نہ دی جائے صحیح تعلیم و تربیت نہ ہو خاص طور پر دینی تعلیم و تربیت نہ ہو ادب نہ سکھایا جائے علم سے آراستہ نہ کیا جائے اللہ رب العزت کی اپنے خالق اور مالک کی معرفت نہ ہو اسلام کی خوبصورت معاشرت سے اس کو مزین نہ کیا جائے اس کے حسن و سلوک کو تو پھر یہ اولاد فساد بپا کرتی ہے نسل تباہ ہو جاتی ہے اسلام نے نسل کا تحفظ کیا ہے اور اسی طرح سے پھر دیگر فسادات ہیں فحاشی کا عام کرنا جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے زنا کو بھی فساد کہا گیا ہے زنا بہت بڑا فساد ہے ہر و نسل نسل کو تباہ کرنے میں زنا کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ وہ ایسے تعلقات کو عام کرتا ہے جس میں خاندان وجود میں نہیں آتا خاندان کا تقدس ختم ہو جاتا ہے اور اس لیے یہ سب فساد کی صورتیں ہیں جنگ و جدل جو کہ منافق مسلمانوں کے اندر موجود ہوتا ہے تو ان کے راز جو ہے اہل اسلام کے یہ کفار تک پہنچاتا رہتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ منافقین ہمیشہ اسلام کی قوت کے موقع پر پیدا ہوتے ہیں اور جب اسلام امت مسلمہ میں کمزوری ہوتی ہے یعنی اسلام سے مراد یہاں مسلمان ہے اسلام تو طاقتور ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جب مسلمان اور امت امت مسلمہ کمزور پڑتی ہے تو پھر منافق اپنے شر میں کھل کر کافی حد تک کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور جتنا اسے خوف ہے اتنا چھپاتا ہے صرف اپنے کفر کو وغیرہ اپنا کفر ظاہر کرتا رہتا ہے تو آپ یہ جان چکے ہیں کہ کون کون جیسے مواقع تھے جب منافق منافقین کا ظہور ہوا مدینہ میں تو اس لیے آپ نے جب امت میں دیکھنا ہے نا کہ سر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہو توہین ہوتی ہے اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ جو سری کفر پر ایسے قول کہے جا رہے ہیں جو کفر پر مبنی ہے ایسے اعمال کیے جا رہے ہیں جو الحاد پر مبنی ہے اور کھلے عام انہیں کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ امت کمزور ہے امت کمزور ہے اور جب یہ چیزیں کم ہو جائیں بتدریج اور دبے دبے الفاظ میں ہوں یا کسی حد تک کم ہوں تو معلوم جان لیجئے کہ امت جو ہے وہ طاقتور ہے تو یہ منافقین فساد بپا کرتے ہیں اور کفار کو راز دیتے ہیں اہل اسلام کے تو پھر جب انہیں موقع ملتا ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی ہے اور اسی طرح سے نمیما کے ذریعے جنگ و جدل پیدا کرتے ہیں چگلیوں کے ذریعے تو اس طریقے سے بھی یہ فساد بپا کرتے ہیں یہ تمام جو ہیں وہ فساد کی قسمیں ہیں اس لیے فرمایا کہ اللہ ہم المفسدون اللہ ان المفسدون منافقین نے کہا تھا کہ ان نما مسلحون مسلم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے ال نہیں لگا ہوا اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ ہم المفسدون وہاں پہ ال لگا ہوا ہے ان دونوں میں فرق ہے اللہ نے نہیں فرمایا اللہ مفسدون جیسے کہ وہاں تھا نا نحن مسلم اللہ ان مفسدون نہیں اللہ ان المفسدون یہ ال کی وجہ سے ہم درمیان میں آ گیا میرے فصل ہے اللہ ان ہم المفسدون یہ ال جو لگا ہوا ہے مفسدون پر المفسدون اسے کہتے ہیں کہ قصر المسند قصر المسند اصطلاح میں مطلب اس کا یہ ہے کہ مسند یعنی مفسد جو صفت ہے فساد بپا کرنے والی یہ اب بند ہو گئی ہے ہم ان ہم کے اندر ان لوگوں میں یہ صفت بند ہو گئی ہے کہ فساد اگر کہیں موجود ہے تو انہی کے اندر موجود ہے ان سے باہر نہیں ہے اثر الفساد آ یہ فائدہ ہوا ہے اس ال کا تو انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا ایک تاکید دے کر کے ان نحن و مسلم تو اللہ نے کئی تاکیدات کے ساتھ رد فرمایا سبحان اللہ یہ ہے قرآن کی بلاغت کہ تمہیں لوگ تو فسادی ہو تمہارے علاوہ فساد اور ہے کہاں پر یہ بتاؤ تو کتنا بلیغ رد ہے اللہ ان مفصد ان اور پھر صورت حال یہ ہے کہ کسی کو ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اگر فساد تو ایک بڑی عام چیز ہے بچہ بھی جانتا ہے ایک جانور بھی جانتا ہے زلزلہ آتا ہے زمین کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب گھٹائیں امڑ آتی ہیں اور آسمان سیاہ ہو جاتا ہے تو پرندے اور جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں شعور فساد کا شعور ہوتا ہے نا ان کو ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ فساد تو اتنی عام چیز ہے اور فساد کی میں نے عرض کیا کہ اس کی نیچر میں ہی ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے جو صورت نظر آتی ہے باطنی بگاڑ کا نام نہیں ہے صرف تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ منافقین کو کس طرح سے اتنے علم ہو سکتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہ ہو تو اللہ نے جواب دیا بولا کن لا شعون کہ تمہارے اس شک کی کوئی وجہ نہیں ہے تمہارے دل میں اگر کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے تو دور کر لو اس لیے کہ ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے لاکن کا مطلب کیا ہے کہ اس سے قبل جو کچھ تمہارے ذہن میں سوالات اٹھے ہیں اس پہلو سے ان کو ختم کر لو اس لیے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے وہ شعور جو فساد کا ادراک کرنے کے لیے ضروری ہے اسے یہ محروم ہے ولا کلّہ یشعرون تو یہ منافق جو ہیں یہ میں نے کیا کہ یہ فسادی ہیں زمین میں اور اس لیے یہ خطرناک بھی ہیں جیسے کہ اللہ نے قرآن فرمایا ہم العدو فخر یہ دشمن ہے ان سے بچ جاؤ اور ان سے بچا لیجیے اپنے آپ کو اس لیے کہ یہ یہ خطرناک ہیں ان کی اسی خطرناک ہونے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خصوصاً منافقین کا جو ظہور تھا اس دور میں آپ کبھی بھی اپنے اجتماعات کو اپنی مجالس کو اس طرح سے عام نہ رکھتے کہ ہر شخص داخل ہو جاتا جو آپ کی خصوصی محافل اور مجالس ہوتی تو وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی حارث پہرے دار نگران مقرر کرتے جیسا کہ حدیث میں کہتا آتا ہے میرے سامنے وہ حدیث موجود ہے کہ آپ حدیث مشہور ہے مختلف کتب حدیث میں کہ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے پھر جو ہے وہ ایک حارث کو مقرر کیا کہ آپ دروازے پر پہرا دیجئے اور آپ اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا وہاں پر بیٹھ گئے اور اسی اسنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دروازہ کٹکھٹایا تو حارث جو نگران مقرر کیا ہوا تھا اس نے سوال کیا کہنے لگا کہ من ہادا کون ہے تو جواب آیا ابو بکر فقول تو یا رسول اللہ ابو بکر تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تشریف لائے ہیں فقار عید اللہ بشر بالجنہ ان کو اجازت دے دیجیے اور جنت کی بشارت دے دو کہ یہ جنت ہی ہے پھر اس کے بعد عمر آئے یہی سوال ہوا دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کون ہے کہا عمر کہا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں فرمایا عید اللہ بشر بالجنہ اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو وہ بھی آئے اور یہ دونوں اصحاب آپ کے آپ کے پاس آ کر اسی طرح جس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں کے اس کی سطح پر اور آپ کی دونوں جو پنڈلیاں مبارک تھیں آپ نے اندر لٹکائی ہوئی تھیں تو یہ صحابہ بھی اسی طرح سے آ کر بیٹھ گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان تشریف لائے اور پھر وہی چیز دہرائی گئی فرمایا کہ ان کو اجازت دے دیجئے اور بشر ہو اور جنت کی بشارت بھی دیجئے اور یہ بتائیے کہ ماں ہا بلا کہ ایک مصیبت بھی ہے جو ان کو پہنچنے والی ہے تو بہرحال محل استدلال یہ تھا اس سے شاہد یہ ہے کہ آپ نگران مقرر کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے کہ منافقین سے خطرہ تھا جیسا کہ غزوہ تبوک میں انہوں نے چھپ کر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور اس لیے آپ نے ان کے نام پھر اپنے ایک صحابی کو بتا دیے تھے یہ منافقین تو یہ ان کی سرشت میں ہے وَإِذَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا نَحْنُ مُسْلِحُونَ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا انہم هم المفسدون تین تاکیدات ہیں اس میں ولكن لا يشعرون پھر فرمایا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے قالوا تو کہتے ہیں انؤمن كما امن السفهاء کہ ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے کہ صفی بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں جیسے کہ نادان لوگ ایمان لے کر آئے ہیں عقید الحم عامن کما آمن الناس الناس سے مراد یہاں پر کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہی لوگ ہیں جو الناس میں شامل ہیں اور آمین کما آمن الناس یارب کا اسلوب ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں تم بھی کرو سب لوگ کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کر رہے ہم بھی کہتے ہیں نا اپنے اسی طرح سے وہی انداز ہے قرآن کریم کا آمین ان آمن امن اور ایمان سے مراد یہاں پر حقیقی ایمان ہے صرف زبانی یا قولی ایمان نہیں ہے کما آمن الناس بتاتا ہے فن ان آ منسلی ماں آمن تم بھی فقت جس طرح سے یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں جیسے ان کا ایمان ہے اگر ویسا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو یعنی ان کے ایمان سے مراد ان کے ایمان کی جو حقیقت ہے جو ان کا علم ہے اور ایمان کے بارے میں ان کا جو عقیدہ اور یقین ہے اس کو سمجھو اور اس اس پر کو اختیار کرو تو جواب میں کیا کہتے ہیں یعنی وہ صحابہ اکرام کو معاذ اللہ صفیح کہتے ہیں بیوقوف اور نادان اور خود کو عقل مند کہتے ہیں جواب آتا ہے اللہ سن لو ان نہ وہی اسلوب ہے ہم یہی تو بیوقوف ہے نادان ہے گدے ہیں ولا کل یا لیکن یہ جانتے نہیں ہیں وہاں پر فساد کے موقع پر کہا تھا یہ شعرون فساد کا ادراک تو ادنا شعور کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن صفاحت جو ہے نا وہ ایک باطنی چیز ہے صفاحت کیا ہوتی ہے صفاحت کے کئی مصداقات ہیں مختصر بات یہ ہے کہ کمزور عقل اور ضعیف رائے والا ہونا کہ انسان کے پاس اپنے امور کو انجام دینے کے لیے سمجھنے کے لیے عقل اور بصیرت نہ ہو کمزور جیسے کہ فرمایا کہ مالی معاملات میں فرمایا کہ بلاد تو صفحا اموالکم کہ نادانوں کو ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو جو نادان ہیں بچے ہیں یہ کم عقل ہے کسی بنا پر ان کے پاس عقل نہیں ہے اپنے معاملات میں ان کے پاس رشت نہیں ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں اور اس طرح سے اور بھی جو مقامات ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ سفی شخص ہے اور اس کا علم کیسے ہوتا ہے آنس تم تم ان رشدن جب میں رشد پالو تو پھر ان کے اموال ان کے سپرد کر کر دو اب یہ رشد تم محسوس لو کہ رشد آ گیا ہے تو رشد کیسے آئے گا اس کے حالات دیکھنے سے آئے گا نا اس کے تصرفات اس کے معاملات دیکھنے سے آئے گا کہ یہ شخص اب عقل مند ہو گیا ہے یہ اپنے معاملات کو سمجھتا ہے اپنے معاملات خود چلا سکتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے فیصلے اب عقل پر مبنی ہے بصیرت پر مبنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ صفحہ جو ہے ایک باطنی چیز ہے اور ظاہر میں یہ معلوم ہوتی ہے علامات دیکھنے سے علامات اس کی ظاہر میں ہوتی ہیں اور انسان علامات کے ذریعے جان لیتا ہے کہ اس کے پاس ضعیف عقل ہے یا قوی عقل ہے یہ سمجھدار ہے یا نادان ہے سمجھ گئے بات کو تو یہ صفحات جو ہے نا یہ فساد کی طرح ظاہری چیز نہیں ہے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں سمٹمز اس کے ظاہر ہوتے ہیں ان سمٹمز کو دیکھ کر آپ اس کے باطن میں جو صفات موجود ہے اس کی عقل میں جو ضوف موجود ہے اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے علامات کو دیکھ کر انسان صفحات کے علم تک پہنچ جاتا ہے اس کا ادراک کر لیتا ہے اس لیے فرمایا کلّہ یا یا شعرون نہیں فرمایا یہاں پر کماصا تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ ہم صفحا صفحہ تو انہیں کے اندر بند ہے جو دوسروں کو صفی کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کا دفاع دیکھیے اللہ کا دفاع اور سراحت دیکھیے سراحت جہاں مقام ہے نا سراحت کا وہاں پر تعویلات سے اور مربت سے کام نہیں چلتا بلکہ اللہ حق کہتے ہیں اللہ یقول الحق وہ یہ یہاں مقام سراحت کا ہے یہ منافقین اللہ کے رسول صحابہ اکرام اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ امت کے اولیاء کو علماء کو صفی کہتے ہیں اہل اسلام کو بیوقوف اور نادان کہتے ہیں اپنے آپ کو عقلمند کہتے ہیں تو اللہ نے سراحت کے ساتھ بتایا کہ اصل میں کم عقل اور نادان یہ لوگ ہیں صفی یہی لوگ ہیں اور یہ صفحت جو ہے ان کے نزدیک اس کا معیار شاید کچھ اور ہوگا مال و دولت ہوگا کچھ جہ و ہوگی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو صفاحت ہے وہ کم عقلی کے علاوہ وہ ایک فطری ایک چیز ہے اس کے علاوہ جو صفاحت ہے وہ انسان کی بے دینی کے اندر بند ہے جو انسان بے دین ہے دین سے دور ہے اور جاہل ہے وہ شخص جو ہے وہ صفی ہے وہ شخص کیا ہے وہ صفی ہے تو یہ ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور بلکہ ڈرایا ہے اس امت کو فرما کہ ایک صحابی سے کہا کہ آدک من عمارت صفحا کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں صفحا کی عمارت سے صفحا کی لیڈری سے کہ صفی لوگ تجھ پر جو ہیں وہ حکمران بن جائیں تو انہوں نے کہا اما عمارت و صفحا کہ اللہ کے رسول یہ صفحا کی عمارت کیا چیز ہے ان کی حکمرانی کیا ہے صفحا کون ہے کیا ان کی علامات ہیں فرمایا عمرا ان یقون بعدی ایسے حکمران ہوں گے عمرا ہوں گے تمہارے سردار جو میرے بعد ہوں گے آئیں گے امت میں لا ولا يستنون بسنتي نہ تو میری ہدایت سے ہدایت حاصل کریں گے اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں گے اور نہ ہی میری سنت کے طریقے پر چلیں گے بكذبهم سب على ظلمهم فاولئك بہم آن ولست منهم ولا يردون علي حوضي تو جس نے ان کے جھوٹ کو سچ مانا اس کی تصدیق کر دی اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت کی کن کی ان عمرا کے جو صفی ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر اور آپ کی ہدایت کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت لیں گے ان کو اللہ کے رسول نے صفی کہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول نے صفی کہا ہے وہ اپنے آپ کو خود کش بھی کہتا رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ صفی ہے جس کے پاس سنت کا دین کا اور پرانی ہدایت کا علم نہیں ہے فرمایا کہ جو ان کی جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں نہ وہ میرے پاس قیامت کے روز ہاؤس پر آ سکے گا اور فرمایا کہ وہ یوسدق ہوں بکدی بہم اور جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا حق کو حق اور باطل کو باطل کہے گا ولم اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت بھی نہیں کرے گا فرمایا کا منی و انا من یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں وہ سیرون علیہ یہ ہیں وہ لوگ جو میرے پاس حوض کو پر آئیں گے سبحان اللہ کتنی عظیم بشارت ہے تو یہ جو صفات ہے یہ منافقین کے اندر بند ہے ان کے پاس عقل نہیں ہوتی منافق بے عقل ہے اس لیے تو فرمایا کہ جہنمی کیا کہیں گے لو کنہ کنہ نسما عقل ما فی اصحاب جہنمی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا عقل رکھتے ہم یہاں پر نہ ہوتے اور منافق تو جہنمیوں کی سب سے نچلی تہ میں ہے ان المنافقین فی النار مفہوم یہاں سے یہ مثمت ہوتا ہے کہ سب سے بدترین عقل والا عقل سے محروم شخص یہ منافق ہے اس کے پاس بالکل عقل نہیں ہے صفی ہے اس لیے فرمایا اللہ کل یا يعلمون اور پھر شیخ محمد بن صحیح نے ایک بڑا خوبصورت مصداق اور بھی بیان فرمایا ہے اسی انداز کو فرمایا کہ ابراہیم اللہ من سبحان قرآن کی تعریف ہے نا صفحات کی فرمایا سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے منہ مو موڑتا ہے وہ صفی ہوتا ہے اس سے بڑا صفی کون ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کیا ہے خالص توحید ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا کلمہ اللہ کے توحید وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون دیکھیے ایک چیز بار بار آ رہی ہے اذا قیل لهم اذا قیل لهم جب ان سے کہا جائے جب ان سے کہا جائے کہنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی ہو کہنے والا مراد یہ اور اذا کے ساتھ بتایا کہ جب بھی کہا جائے یہ نہیں کہ کچھ کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ کامل ہدایت پر ہوتے ہیں دیگر اوقات میں پھر ان کے اندر گمراہی پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کہا جائے ان کو ان کا طرز عمل یہ اور کوئی بھی کہے کہنے والا کوئی بھی ہو اس لیے مسلمان کا طرز عمل اس کے بالمقابل منافق کے بالمقابل مومن کا طرز عمل کیا ہوگا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کہنے والا وہ دیکھتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اگر وہ حق ہے تو اس کا دشمن بھی اگر اس سے کہتا ہے تو اسے اسے قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اسی طرح سے مؤمن حق کے مقابلے میں معاند اور سرکش نہیں ہوتا جھک جانے والا ہوتا ہے جب اسے حق معلوم ہو جائے تو وہ جھک جاتا ہے جب اسے کہا جائے قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین یہ مومن کا طرز عمل ہے اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی دو رویوں کو بیان فرمایا ہے مومن کے اور منافق کے توبہ میں فرمایا کہ مومن کی شان کیا ہے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں بعض بعض کے اولیاء گہرے دوست ہوتے ہیں دل سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرمایا بالمعروف وینہون عن المنکر معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں یعنی کیا مطلب ہے کہ معروف کو اسٹیبلش کرنے میں دنیا میں معروف کو نافذ کرنے میں ایک دوسرے کے معاون اور بازو بنتے ہیں مرد ہوں یا خواتین ہوں کیونکہ ان سب کی جہت کیا ہے اور ان کا قبلہ کیا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کے مقابلے میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض بعض سے ہیں اولیاء نہیں فرمایا یہاں پر کیونکہ دل سے یہ بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے حسد بغض کیونکہ دنیا کی محبت ہے اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر باہمی اخلاص ختم ہو جاتا ہے صرف اسلام کے بالمقابل یا مشترکہ مفادات پر اکٹھے ہوتے ہیں ورنہ دل میں محبت کبھی نہیں ہوتی تو فرمایا کہ یہ بعض بعض میں سے ہیں اور کرتے کیا ہیں یا مرون بل منکر معروف منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں یہ اس کے برعکس چلتے ہیں آپ نے محسوس کیا لا تفسیدو انما نحن مسلحون آمنو وہ کہتے ہیں کہ ان مینو کا ماں من تو اس کے ساتھ سرکشی والا اور تکبر والا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں پھر فرمایا کہ وَإِذَا الدین آ منو کالو آ منا ویدا لق آمَنُوا قَالُوا آ منو کالو اور جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لے کر آئے تو کیا کہتے ہیں کالو آمنا ہم بھی یہ لائیں زبان سے فوراً کہہ دیتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ دعویٰ ذکر نہیں کیا گیا ان کا کہ بہت تکرار کے ساتھ بہت پرزور انداز میں بات کرتے ہوں نہیں آمنا کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ دعویٰ کرنے سے انسان جھوٹا معلوم ہوتا ہے اور منافق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے منافق تشہیر ضرور کرتا ہے اپنے اعمال کی نماز پڑھتا ہے اس کی تشہیر میں نے نماز پڑھی تھی فلاں مسجد میں پڑی تھی نا ادھر گیا تھا تو ایسے ہو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آج دن بہت لمبا تھا عمرہ کر رہا ہے حج کرتا ہے مطاف میں ہے سائی کر رہا ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے نا اور ماشاء اللہ تو سوشل میڈیا اور ہمارے پاس یہ سب یہ ذرائع موجود ہیں مواصلات کے ایک ایک پل کی خبر پوری دنیا کو پہنچا رہا ہوتا ہے جیسے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں پہ آیا ہے ان کے لیے آیا ہے عمل کرنے اللہ کو نہیں دکھانا مقصود اور مقصود یہ ہے کہ میرے ہر عمل سے لوگ واقف ہو جائیں مراعات ریا سمعہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور یہ نفاق کی علامات ہیں منافق کے اندر یہ بدرجہ اتم موجود ہیں قالو آمنا ہم ایمان لے کر آئے کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا میں نے مان لیا اس نے پھر کہا مجھے شک ہوا کہ جھوٹ بولتا ہے اور اس نے قسم کھائی مجھے یقین ہو گیا کہ جھوٹ بولتا ہے قالوا آمن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف شیعقین قالو کہتے ہیں ان ناما بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان نما نہن مستحزون ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں استحزا کرتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اذا خلو الا شیاطینہم یہ جو مادہ ہے نا خا لام اور وا خلوف یا خلا بھی اسی سے ہے اور خلوت بھی اسی سے ہے سبحان اللہ اب ذرا قرآن کی بلاغت دیکھیے گا اور یہ الا کے بغیر بھی آتا ہے لیکن یہاں پر الا موجود ہے اس کے ساتھ الا بھی آ جاتا ہے من بھی آ جاتا ہے اور با بھی آ جاتا ہے تینوں حروف آتے ہیں اور بغیر حرف کے بھی آ جاتا ہے تمام صورتوں میں معنی مختلف ہوں گے یہاں پر حرف کے ساتھ آیا ہے اور حرف کون سا ہے الہ تو مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ادا لک اللہ منو اہل ایمان سے تو جب ملاقات ہوتی ہے کہیں سر راہ اتفاق ملاقات ہو گئی کسی مجلس میں چلتے ہوئے کہیں تو ایک ہم تو مومن ہیں آپ پریشان نہیں ہو ٹھیک ہے وہ ادا خلو الا لیکن جب تخلیے میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کی تنہائیاں ان کی تنہائیاں جو ہیں وہ کہاں پر یعنی اس کی جگہ کون سی ان کی تنہائیوں کی ان کی تنہائیوں کا مکان اور مستر اور مرجا کون سا ہے وہ ان کے شیاتین ہیں الا الا یہ بتاتا ہے کہ ادا خلو الا شیاطین نہیں ان کا تخلیہ جب ہوگا نا تو تخلیہ گاہیں جو ہیں وہ شیاتین کے گھر ہوں گے سبحان اللہ سر راہیں نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں چھپ چھپا کر ہوتی ہیں راز و نیاز کی باتیں ایمان اس کا اظہار سر عام ہوتا ہے اور چونکہ منافق نے ابتان الشر کرنا ادھار الخیر ابتان الشر تو شر کو چھپانا ہے اس نے ایک تو یہ ہے دوسرا ہے ادا خلو الا شیاطین مگر آپ خلا اس سے لیں کہ فارغ ہو کوئی انسان کام کر رہا ہے نا اور اس سے فارغ ہو جائے الفراق میں نا یہ عمل انکان کسی بھی عمل سے انسان فارغ ہو گیا اس سے کام کو ختم کر دیا تو فرمایا جب کبھی کسی مجلس سے کسی کام سے یہ فارغ ہوتے ہیں ادا خلو الا شیاطین تو سیدھا ان کی دوسری مجلس کون سی ہوتی ہے شیاطین کل ان کی جو غذا آ رہی ہے ان کی منصوبہ بندی ہے ان کے پاس جو آرا ہے ان کی جو تشکیل ہے وہ سب کے سب ان کے ساتھ اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتی ہے اور یہود شیاطین سے مراد کیا ہے سرکش اور مارد حد سے گزرا ہوا خیر سے دور شاطانہ سے ہے نا جو خیر ہر طرح کی خیر سے دور ہے اور سرکشی اور خیر سے بعد میں دین سے بعد میں اللہ کی نافرمانی میں بعد اختیار کرنے میں حد سے تجاوز کیا ہوا وہ شیطان ہے فرمایا کا جالنا نبی شیاطین غرورا فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے ہیں ایسے شیاطین جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں انسان اور جن میں سے دونوں میں سے شیاطین ہیں جو سرکش ہوتے ہیں اور یہ خیر سے بہت دور ان کے سردار یہود میں سے بھی تھے منافقین میں سے بھی تھے مشرقین میں سے بھی تھے اور شیطان تو پھر ہے ہی جو جنوں میں سے ہے اداخل ولاشاط انقال و ان حاکوم تو جب ان کے پاس یہ جاتے تو وہ پوچھتے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ ان سے ملتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ آمنا آمنا کرتے رہتے ہیں تو پہلے تو فوراً کہتے ہیں بھی انا معاکم دیکھیے حقیقت میں ہماری معیت ہمارا ساتھ تو آپ کا ہے اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری ہمدردیاں ہماری جہود کوششیں اور ہمارا تعاون اصل میں آپ کے ساتھ ہے تعاون نہیں ہے ان کے ساتھ معیت کیا ہوتی ہے یہی ہے نا اہل ایمان کی معیت معیت کس کے ساتھ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ان اللہ اللہ کی معیت ہے ان اللہ المحسنین اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے لا تحسن ان اللہ معنا اللہ معیہ سیاح دین سبحان اللہ مومن اللہ کی معیت تلاش کرتا ہے اللہ کا ساتھ اور جب اللہ رب العزت کی معیت مل جائے تو سب کچھ مل گیا کیونکہ جب اس کی معیت کی بات ہوتی ہے تو اس کی ذات بھی ساتھ ہوتی ہے اس کی صفات بھی ساتھ ہوتی ہیں اور اس کی صفات میں نصرت بھی ہے قوت بھی ہے سم بھی ہے بسارت بھی ہے فرما اسما و ارا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں پریشان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے تو منافقین کہتے ہیں کہ انا معکم ہماری مائیت تمہارے ساتھ ہے یہ تو ہو گیا نا فوراً اس الزام کو دھویا کہ بھائی ہم مومن نہیں ہیں تمہارے ساتھ مائیت ہے اطمینان رکھو اب تو کیا بیان کرتے ہیں کہ کیوں پھر یہ کہا کہتے ہیں انما نحن مستحزی ہم تو صرف استحزا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں کہ ہم صرف ٹٹھا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں علیہ ایمان کے ساتھ مگر حقیقت میں ہمارے ایمان والی کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر کیسے کمزور ہیں یہ لوگ قرآن کریم کی آیات میں عجیب اعجاز ہے ازا خلو الا شیاطین نے کئی باتیں بتا دی ہیں خلو الا شیاطین نے بتا دیا کہ یہ خلوت کرنے والے منافقین بھی کتنے کمزور ہیں اور ڈرپوک اور بزدل ہیں کہ چھپ چھپ کر ملتے ہیں مجالس سے جاتے ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے سردار شیاطین بھی کتنے بزدل ہیں ضعف الطالب والمطلوب طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی ضعیف ہے دونوں ہی چھپ کر کام کر رہے ہیں اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق پر کون ہے جو حق پر ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو زبان سے کہتا ہے اپنی تنہائی میں کہتا ہے وہاں بھی اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور مجلس میں وہ بات کہہ سکتا ہے اور نفاق سے کام نہیں رہتا ہے ایک تو یہ کمزوری ہے دوسرا استحزا کی بات ہے منافق استحزا کرتا ہے کس کے ساتھ احتجا کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا فرمایا کل اب اللہ ہی و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستحظیون استحزا کرتا ہے منافق اللہ کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اسی طرح سے اہل ایمان کے ساتھ جیسے یہاں پر ذکر ہے ان مانا مستحزیون یہ مذاق اڑانے والے ہیں ٹٹھا کرنے والے ہیں دل لگی کرتے ہیں یہ منافقین جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استحضا کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں کوئی بھی شخص ہو جو استحضا کرے شریعت کا استحضا کرے یا حاملین شریعت کا استحضا کرے وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یہ اصول بتایا ہے قرآن کریم نے یہ واقعہ مذکور ہے عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ یہ منافقین غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں انہوں نے یہ مذاق اڑایا کس کا قرا کا جو اہل ایمان صحابہ کرام کے جو قرا تھے علما تھے تو کہتے ہیں کہ ماں رعیت ان میں سے ایک نے کہا شریر نے یہی عبداللہ بن ابن المنافقین کہتا ہے ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس قسم کی یہ جو قاری ہیں ان کے علماء ہیں کہ یہ پیڑ کے انتہائی بھوکے ہیں اور کہتا ہے کہ زبان کے سب سے بڑھ کر یہ جھوٹے ہیں اور جہاد اور قتال کے وقت سب سے بڑھ کر یہ بزدل ہیں ان جیسا نہ بزدل دیکھا ہے نہ بھوکھا دیکھا ہے اور نہ میں نے ان جیسا جھوٹا دیکھا ہے یہ بات اس کی صحابی نے سن لی اور اس نے کہا کہ تو منافق ہے جھوٹ بکتا ہے میں اللہ کے رسول کو یہ بتاؤں گا جب آپ کو اس بات کا علم ہوا بتایا گیا تو یہ بھاگا بھاگا آیا اور صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو دیکھا رأيته متعلقا بحقب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میں نے دیکھا اس کو کہ یہ اللہ کے رسول کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ جو ہے لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے پاؤں پر جو ہے پتھر پڑتے ہیں پاؤں زخمی ہوتا ہے گھسڑتا ہوا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے وہ یقول یا رسول اللہ اللہ کے رسول انما نخوض ونلعب ہم تو صرف بس گپ شپ لگا رہے تھے ذرا دل لگی کر رہے تھے کچھ کھیل کر رہے تھے ہم سیریس نہیں تھے سنجیدہ نہیں تھے اپنی اس بات میں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول جواب میں اس کو کہتے چلے جا رہے ہیں اب اللہ ہی وہ آیات ہی وہ رسول ہی کن تم کیا تمہیں اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ملتے ہیں استحزار کرنے کے لیے یہ کافر ہیں کافر کیوں ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعتذروا عذر پیش نہیں کرو قد کفر تم بعد ایمان تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ کی آیات کا استحزا کرتا ہے وہ کافر ہے خارج من الملہ بغیر کسی قسم کے عذر کے اسے عذر نہیں پوچھا جائے گا جہل کا کیونکہ یہ جہل کو قبول نہیں کرتا یہ ایسا امر ہے اسلام کا اتنا واضح ہے کہ جو شخص مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو وہ استحزا کر ہی نہیں سکتا استدا کر نہیں سکتا اور اسی طرح سے یہاں پر جیسے علماء کی بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کے استحضاء میں شامل ہے اہل ایمان علماء ان کے قرا ان کا استحضاء کرنا جو شریعت کے حاملین ہیں ان کا استحضاء کرنا یہ کفر ہے لا تعطا کفر تم باد ایمان تو یہ منافقین کی سرشت ہے یہ ان کی سرشت ہے قالو معکم انما نحنو مستحزی اب جواب آتا ہے فرمایا اللہ اللہ یستحزی ابہم سبحان اللہ آپ نے غور کیا اس آیت کا آغاز اللہ سے ہوا ہے لفظ اللہ سے نہیں فرمایا یس تحضی اللہ اللہ تمہارے مقابلے میں کون ہے اللہ کا ملحاکمین ہے تمہاری اس بکواس کے اور تمہارے اس جرم کے مقابلے میں اب جو آیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے منعاد علی ولی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے فقط آد بالحرب میں اس کے ساتھ اعلان جنگ جنگ کرتا ہوں اور فرمایا کہ ان اللہ الذین ان الدین کہ اللہ رب العزت دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا اللہ دفاع کرتا ہے اور ان اللہ عن آمنو وہ آیت وہاں پر ہے قرآن کریم کی اور یہاں پر اسی آیت کی تشریح ہے فرمایا اللہ تحزی بہم اللہ ان کے ساتھ استحزا کرتا اللہ مزاح کرتا ہے وہ یا ہم فی توم یا اور وہ ان کو بڑھا دیتا ہے اپنی تغیانی میں یہ سرکشی میں سر مارتے پھرتے ہیں حیران و سرگرداں ہیں اور یا مہون آماہ ایک آماہ ہوتا ہے اما بھی اندھا پن ہے دل کا ہو یا آنکھ کا ہو علم سے بے بہرا ہو جانا اور ایک اما ہے اما جس کے آخر میں ہا آتا ہے یہ شک اندھا اندھاپن اور حیرت کی آخری سٹیج ہے اور آخری منزل ہے یعنی شروع میں شک ہے پھر تردد ہے پھر حیرت ہے اور آخر میں اما ہے اما وہ اندھاپن ہے جو انسان سے بصیرت کے تمام راستے چھین لیتا ہے اور اسے کچھ بھی حق کی بات نظر نہ آ سکتی ہے نہ آتی ہے نہ سجھائی دیتی ہے حتیٰ کہ اپنے دنیاوی فائدے کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے کیونکہ اللہ کا عذاب ہے نا اللہ استحزی و بھی وہ ابھ حقفی توغان ہیم یا ماحون فرمایا کہ اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں ہر طرح کے جرم میں یہ اللہ کا عذاب کتنا سخت عذاب ہے اللہ کا اس سے بڑا عذاب دنیا میں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ شخص کی نافرمانی تغیان عصیان کفر سرکشی کو بڑھا دے اللہ اکبر اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے اللہ استحضا کرتے ہیں کچھ علماء نے یعنی کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی کہ اللہ کے استحضا سے مراد اللہ کا عذاب ہے فلاں ہے فلاں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی اور جس انداز میں بیان ہوئی اس کو اپنی حقیقی معنی میں رکھنا چاہیے اللہ استحضا کرتے ہیں لیکن کیا اللہ کا اسم ہے مستحضی استحضا کرنا نہیں اللہ کا اس میں حسن نہیں ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی صفات کی اقسام ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی صفات کی اقسام ہے اللہ کے اسما یعنی میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر وہ خاص طور پر اسما کیونکہ اسما کا باب جو ہے وہ خاص ہے صفات کا جو باب ہے وہ اسما کے بارے میں کچھ عام ہے اس میں وسعت ہے اس میں اور پھر خبر آتی ہے اللہ کے بارے میں خبر دینا اخبار اس کا باب سب سے وسیع ہے اسما اللہ کے اسم یاد رکھ لیجئے یہ قاعدہ کہ اللہ کا اسم وہی ہے جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے جو قرآن و سنت میں بطور اسم بطور اسم ثابت ہے اور وارد ہوا ہے اسی کو اللہ کا اسم مانا جائے گا اور وہی وہ اسم حسن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اسما الحسن فدڑو ہو خود سے آپ اسم نہیں گھڑ سکتے جیسے یہاں سے کوئی شخص کیا جی اللہ استحضا کرتا ہے تو میں کو یا مستحضی یا مستحضی نہیں ٹھیک ہے تو اللہ کی صفات کی اللہ کے اسما ان کی اقسام ہیں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسما ہیں جن میں مطلقاً خیر ہے مطلقاً خیر اور حسن ہے کسی بھی طرح سے ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے جیسا کہ الرحمن الرحیم الغفور السمیع البصیر اس طرح کے جو اسما ہیں یہ صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اللہ کے اسماء حسنہ بھی ہیں اللہ کے اسما توقیفی ہے نا توقیفی جیسے آگے ویسے ایمان نہیں ہے اور ایک اللہ کی اسما جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کسی کے بالمقابل آتے ہیں یا اللہ کی صفات ایسی ہیں جو کسی کے بالمقابل انہیں صفات المقابلہ کہا جاتا ہے جیسے آتا ہے ان نہ قیدن وہ عقید و و وہ و مکر اللہ اور فرمایا کہ یہ ان نحن مستحزئون اللہ تحزی ابہم تو ان کے استحضاء کے مقابلے میں اللہ کا استحضا ہے اور ان کے قید کے مقابلے میں اللہ کا قید ہے وہ مکر وہ مکر اللہ ان کے مکر کے مقابلے میں اللہ کا مکر ہے ان صفات کو آپ نے اسی طرح سے مقید انداز میں ہی بیان کرنا ہے مقابلے کے ساتھ ہی بیان کرنا ہے کہ اللہ ماکر ہے اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے اللہ اس سے مکر کرتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ قید کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ قید کرتا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے مطلق نہیں مانا کہ اللہ قید کرنے والے ہیں اللہ ماکر ہیں اللہ مستحزی اس طرح سے نہیں کہنا ان صفات کو اور ان اسما کو جس طرح سے یہ آئے ہیں ان کو اسی طرح سے اسی مقید انداز میں جو ہے اقتران کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور ان کو بولا جائے گا اور پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اسما مطلقاً ہر طرح کا جس میں حسن ہے وہ ویسے ہی آئیں گے الطلاق جیسے کہ الرحمن الرحیم الغفور اور پھر اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو بطور صفت ثابت ہیں مگر ان سے اسم مشتق ہم نہیں کریں گے خود سے جیسے کہ اللہ کلام فرماتے ہیں یا نہیں اللہ کا کلام کرنا وہ کلّم اللہ موسا تکلیمہ لیکن خود سے آپ متکلم اسم نہیں گھڑ لیں گے کہ یا متکلم یا متکلم ٹھیک ہے اس وارد ہوا ہے فیل کی صورت میں وصف ہے صفت ہے اس کو اسی انداز میں آپ اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے اور اسی طرح سے اللہ ارادہ فرماتے ہیں یا نہیں انما امر ادا ارادہ یقول له کن فیق اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کو یا مرید یا مرید نہیں کہنا کہ خود سے آپ اسم جو ہے مشتق کر لیں اور اس اسم کے ذریعے پھر آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اس میں حسن ہے نہیں ارادہ بطور فعل وارد ہوا بطور صفت وارد ہوا لیکن بطور اسم وارد نہیں ہوا اور اللہ کے اسما توقیفی ہیں ان میں ہم نے وقف کرنا رک جانا ہے جو اسم آ گیا اللہ کے اسم حسن کی صورت میں کتاب و سنت میں بس وہی اسما ہے خود سے نہیں گھڑنا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ کچھ اس کے بارے میں ایک عقدی ایک عقیدے کا ایک پہلو تھا جیسے کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ خاد یا منافقین اللہ کو خدا کرتے ہیں اللہ ان کو خدا کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اور پھر یہ خدا اللہ کا حقیقی ہے صحیح معنی میں خدا ہے یہ نہیں کہنا کہ خدا سے مراد اللہ کا عذاب ہے یا کچھ اور نہیں خدا کا جو حقیقی معنی ہے یہ اپنے حقیقی معنی کے ساتھ ہی مانا جائے گا البتہ یہ صفت مقابلے کی ہے اور اس کو اسی انداز میں لیا جائے گا وہ ویم فی یا اور یہ اپنی سرکشی میں پھر اپنے امہ میں اپنے تغیانی میں معرفت حق سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے ذالک اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کے نور سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں حق کو سمجھنے اس کو بیان کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور بلّہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ وسلم